بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے دو تین دن سے اخبار میں یہ خبریں آ رہی ہیں مصر میں کلیش آج بھی ہے یعنی وہاں پر فٹ بال کا ایک میچ ہوا اس میچ میں ظاہر ہے کوئی ہارے کوئی جیتے گا یہ تو ممکن ہے کہ دونوں جیتے تو جس کہتے ہیں ون ون تو ون ون کھیل میں نہیں ہوتا یہ تو اخباروں میں ہوتا ہے ایک جیتا ایک ہارتا ہے کھیل میں تو جو ہار گیا اس نے اپنی ہار کو میں نے مانا نہیں کے صاحب ریفری نے یہ کیا فلان یہ کیا کوئی وجہ نکال کر کے اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی بڑھتے بڑھتے وائلنس تک پہنچ گئی بھگدڑ ہوا اس میں یہاں تک کہ آج کی خبر ہے کہ وہاں پر چوہتر آدمی تو مر گئے اور کئی سو آدمی زخمی ہوئے دیکھیے یہ سمپل بات نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑا سبق ہے بہت بڑا سبق اور یہ سبق کا تعلق پوری مسلم دنیا سے دیکھیے اب بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ میں ایک کتاب چھپی تھی اس کا نام تھا مجھے ٹھیک ٹھیک یاد نہیں ہے لیکن ڈیموکریسی ان عرب کنٹریز ایسا کوئی مفہوم تھا اس کا تو وہ عربی زبان میں اس کا ترجمہ چھپا بہت پھیلائی گئی وہاں پر تو یہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس کو آدھی عقل ہے پوری عقل نہیں ہے اس کے پاس کیونکہ اس نے سائنس کو جانا اس نے دین دین خدا خدا مندی کو نہیں جانا مندی کا مطلب ہے کریشن پلان آف گاڈ کو جاننا تو صرف لا اور نیچر کو دریافت کرنے سے کام نہیں چلتا آپ کو ساتھ ساتھ جاننا پڑے گا کہ what is the creation plan of God نہیں تو آپ نادانیاں کرتے رہیں گے تو بہرحال انہوں نے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ویسٹرن ورلڈ میں سب سے بڑی چیز سمجھا جاتا ہے ڈیموکریسی سمجھتے ہیں کہ ہزاروں سال سے انسان محروم تھا آزادی سے کنگشپ ہوا کرتی تھی تو بہت بڑا اس میں قربانیاں دیں فرانس والوں نے اور پھر دوسرے ملک والوں نے فرانس سے اس کا انقلاب آیا ڈیموکریسی کا اس میں اس نے کہا تھا روسو روسو کا اس میں لکھا تھا کہ man was bond free but I see him in chains تو بہرحال یہ ان کا فخر ہے ویسٹرن ورلڈ کا کہ انہوں نے دنیا میں ڈیموکریسی لائے وہ تو اب چونکہ عرب ورلڈ میں آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ تھی ہر جگہ تو انہوں نے چاہا کہ وہ عرب ورلڈ میں اور مسلم ورلڈ میں وہ ڈیموکریسی کو ایکسپورٹ کریں ڈیموکریسی کو ایکسپورٹ کرنے ہی بھی یہ سب لڑائیاں ہوئی جو لڑائی ہوئی تھی یہ عراق وغیرہ میں اس کے پیچھے سے جو جذبہ تھا ان کا کہ اپنا پولیٹیکل سسٹم وہ چاہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا تو ایک کتاب چھپی وہاں پر امریکہ میں ڈیموکریسی کے نام سے اور وہ عربی زبان میں ترجمہ کر کے پھیلائی گئی تو کہا جاتا ہے کہ اسی سے یہ عرب میں ہنگامہ شروع ہوا جو یمن میں اور کہاں کہاں تھا اب سارے عرب ورلڈ میں پھیل گیا تو اس کو یہ لوگ کہتے ہیں عرب اسپرنگ یعنی عرب کی بہار عرب اسپرنگ عرب کی بہار وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز عرب دنیا میں آ رہی ہے لیکن میں شروع سے اس کے خلاف ہوں شروع سے اس لیے کہ ڈیموکریسی کوئی میکینکل چیز نہیں ہے انسانوں کے درمیان لانا ہے اس کو میکینکل چیز میں صرف لوہا اور لکڑی چاہیے لیکن انسان کی دنیا میں جب آپ کو سسٹم لانا چاہتے ہیں تو then you need to rejigging the mind ذہن کو بنائے بغیر آپ نہیں لا سکتے وہاں پر تو ویسٹرن ورلڈ میں جو ماڈرن ایجوکیشن آئی اس کے ذریعے وہاں پر ایک ذہن بنا ایک بہت بڑی چیز ویسٹرن ورلڈ میں آئی جو مسلمان جس کو نہیں جانتے وہ ہے رائٹ ٹو ڈسینٹ یہ آج بھی مسلمان نہیں جانتے یہ بھی نہیں جانتے کہ مغربی دنیا میں یہ بات آئی ہے یہ بھی نہیں جانتے نہ الف سے جانتے نہ مغرب کے ریفرنس میں جانتے وہ رائٹ ٹو ڈسینٹ ایک مرتبہ تو میں امریکہ میں کسی پروفیسر سے پوچھا تھا کہ امریکہ کی ترقی کا سب سے بڑا راز کیا ہے اسے یہی کہا تھا رائٹ ٹو ڈسنٹ یعنی اختلاف رائے کا حق اس سے مسلم مائنڈ ناشنا ہے آج بھی ناشنا ہے نہ مسجد مدرسے میں لوگ جانتے ہیں اس بات کو نہ پولیٹیکل جو لیڈر مسلم دنیا کے وہ جانتے اس وجہ سے میری رائے ہمیشہ یہ تھی کہ عرب ورلڈ کے لیے ڈیموکریسی ورکیبل نہیں ہے ورکیبل سسٹم نہیں ہے وہ چلے گا نہیں چاچا آپ دیکھیے اس کا نمونہ کہ بظاہر یہ موومنٹ جو ہے مصر میں کامیاب ہوئی کیونکہ حسنی مبارک کی رجیب جو ڈکٹرشپ تھی وہ ختم کر پائے لوگ بڑا خون خرابہ ہوا بہت ہنگامہ ہوا تو آخرکار حسنی مبارک کی رجیب ختم ہو گئی اب بظاہر ڈیموکریسی آنا چاہیے وہاں پر لیکن آپ دیکھیے پولیٹیکل لوگ بھی آپس لڑ رہے ہیں اور ابھی تازہ جو خبر آئی ہے کہ فٹ بال کے میچ میں لڑ گئے تو اس میں دیکھیے کمی کہاں ہے democracy means acceptance of defeat کیونکہ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے دو پارٹیاں بنتی ہیں دو پارٹیاں بن کر کے آپس میں الیکشن ہوتا ہے تو کوئی جیتا ہے کوئی ہارے گا ڈیموکریسی میں کوئی ون ون پوزیشن نہیں ہوا کرتی کہ یہ بھی جیتے وہ بھی جیتے وہ تو ایک خالی چیز ہے ون ون پوزیشن تو جو ہارے اس کو ہار کو ماننا پڑتا ہے نہ مانے گا تو پھر ہنگامہ پھر ہنگامہ پھر ہنگامہ تو مصر میں بظاہر ڈکٹرشپ ختم ہوئی اور ڈیموکریسی آئی لیکن چونکہ لوگوں کے اندر ایکسپٹینس آف ڈیفیٹ کا مادہ تھا نہیں وہ جانتے نہیں تھے کہ ہارنے والا اپنی ہار کو جب مانے تب وہ چلے گا سسٹم دیکھیے ویسٹرن ورلڈ میں بہت بڑا ایک ٹریڈیشن ہے جس کو جانتے نہیں ہیں مسلمان کہ جب بھی کوئی ہارتا ہے یہ جیتتا ہے ایک ہارتا ہے سب سے پہلا جو مبارکباد کا ٹیلیگرام ہے وہ ہارنے والے کی طرف سے پہنچتا ہے جیتنے والے کے پاس ہمیشہ ایسے ہوتا ہے ابھی اوباما کے مقابلے جو ہارا تھا سب سے پہلا شخص وہ تھا جس کا ٹیلی گرام پہنچا اوباما کے پاس ہر بار ایسے ہوتا ہے تو وہاں کی ٹریڈیشن ہے کہ جو ہارے وہ سب سے پہلے وہ ٹیلی گرام بھیجے کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں مطلب کیا ہوگا کہ میں آپ کی جیت کو ایکسپٹ کرتا ہوں مطلب اس کا ہوتا ہے کہ میں راضی ہوں اس پر کہ آپ حکومت کریں اور میں آپ کی مدد رہوں دیٹ از ڈیموکریسی